بائیس اکتوبر دو ہزار سات ہے بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق يسألونك عن الأحلة نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی آپ سے یہ لوگ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل آپ جواب میں فرما دیجئے ہی مواقع تو لن ناصب الحج یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کے واسطے کہ ایک مہینے بعد یہ معاہدہ پورا ہوگا دو مہینے بعد لوگوں کے وقت مقرر کرنے کے لیے یہ گھٹتا پڑتا ہے اور دیگر اسلامی عبادات کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے جیسے حج ولی سلبر بررو بے تخت البیوتا مین ظہور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ گھروں کی پشت کی طرف سے گھروں میں داخل ہو ولاکن البرمن تقا بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان گناہوں والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے وقت البیوت من اب اور گھروں میں داخل ہو اگر ضرورت پڑ جائے گھروں کے دروازوں سے اتق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلقون تو یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے یہ اس ایت کریمہ میں دو مسئلوں کا ذکر ہے ایک چاند کے متعلق اور ایک گھروں میں پشت کی طرف سے آنے کے متعلق بات کا ذکر ہے یہ جو دوسرے پارے کا دوسرا پاؤ ہے یہ تقریباً اس سے مسائل ہی بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلے قصاص کا مسئلہ بیان کیا تھا پھر اس کے بعد وصیت کا مسئلہ آیا پھر رمضان کا مسئلہ آیا پھر رمضان میں بھی فدیہ وغیرہ کفارہ جس نے دینے ہیں اس کا مسئلہ بیان کیا پھر اعتکاف کا مسئلہ بیان کیا پھر حرام مال سے بچنے کا مسئلہ بیان کیا اسی طریقے سے دو مسئلے آج کی اس کریمہ میں بیان ہوئے آگے بھی مسائل کی ہی باعث ہے پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لوگوں نے سوال کیا جن میں بعض صحابہ کرام بھی تھے کہ حضرت یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے ایک تو سورج کا گھٹنا بڑھنا ہے لیکن سورج یوں نہیں گھٹتا بڑھتا کہ سورج کی روشنی کم ہو جائے ہاں یہ ہے کہ دن چھوٹا ہوتا ہے دن بڑا ہوتا ہے تو یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے سورج کے متعلق اس لیے وہ لوگ سمجھتے ہوں گے بس سورج ادھر سے یوں طلوع ہو جاتا ہے تو اس لیے تھوڑا دن ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ سورج سے جو تاریخ کا تعلق ہے وہ ایک سو سال مستقبل کا بھی لوگ بنا لیتے ہیں کہ اس کے برج معین ہیں چاند کا نہیں بنایا جا سکتا کہ پتہ نہیں آپ انتیس کا ہوگا تیس کا ہوگا کیا صورت حال ہے سورج کا نظام معین ہے سورج کے متعلق سوال نہیں ہوا کیونکہ وہ روشنی کے اعتبار سے گھٹتا بڑھتا نہیں ہے ویسے طلوع اور غروب ہونے کے اعتبار سے کمی پیشی ہوتی رہتی ہے دن کا چھوٹا اور بڑا ہونا سوال یہ کیا کہ حضرت یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے شروع میں بالکل دانتری کی طرح ہوتا ہے اور پھر درمیان میں جوان ہو جاتا ہے پھر روشنی بھی خوب ہوتی ہے آخر میں پھر بائیس تیئیس تاریخ کے بعد سے پھر اسی طرح ہو جاتا ہے ستائیس کو بالکل ختم ہو جاتا ہے پھر ایک دو دن چھپا ہوا رہتا ہے پھر اس کی ولادت ہوتی ہے پھر اسی طرح دانتری کی طرح نکلتا ہے تو یہ یوں کیوں ہوتا ہے اس سوال سے دو طرح کی کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے چاند ایسے گھٹتا بڑھتا کیوں ہے ایک سوال کی نوعیت یہ ہو سکتی ہے دوسری نوعیت سوال کی یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہے اس سے فائدہ کیا ہے چاند کے گھٹنے پڑنے سے پہلی نوعیت سوال کی یہ ہے کہ علت کیا ہے وجہ کیا ہے یہ کیسے گھٹتا بڑھتا ہے پہلے اگر سوال کی نوعیت پہلی والی ہے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس میں اس باحث میں پڑھنا کہ یہ کیسے گھٹتا ہے کیسے بڑھتا ہے پھر کیسے گھٹ جاتا ہے اس بحث میں پڑھنا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بس جیسے بھی گھٹتا بڑھتا ہے ہاں اس گھٹنے بڑھنے سے فائدہ کیا ہے اس کا جواب دے دیا کل یہ مواقع تونّا سے ولحج کہ یہ ایک مہینے کی مسافت ہے ایک مہینہ چاند نکلا اب وہ چودھویں کو جوان ہوا پھر وہ ایک مہینے کے بعد ختم ہو گیا اب ایک مہینہ ہو گیا ہے اس سے تمہیں اپنے اندر جو معاہدے کرتے ہو ان معاہدوں کی گنتی کا پتہ چلے گا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تین مہینے بعد پیسے ملیں گے تو آسان کام ہے ممکن ہے ادھر عیسوی تاریخ اس وقت رائج نہ ہوئی ہو یا کسی کو کیا پتا وہ کیا تاریخ ہے آج کیا دن ہے کیا مسئلہ ہے تو وہ ایک سائنسی شکل کی تاریخ ہے اور یہ تو آسان کام ہے عام دیہات میں رہنے والا شخص بھی آج اگر چاند نہیں دیکھ سکا تو کل دیکھ لے گا کہے گا آج مہینہ شروع ہو گیا پھر ختم ہو گیا پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا تو پھر چاند دیکھ لے گا دو مہینے ہو گئے پھر تیسرا مہینہ شروع ہوگا تو تیسرا چاند دیکھ لیا تو اس لیے فرمایا کہ اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو ہے اس کی علت کیا ہے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیسے گھٹتا بڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کیسے گھٹتا بڑھتا ہے فائدہ کیا ہے گھٹنے بڑھنے سے یہ مواقع تو لنا سے وحج تمہارے اندر جو آپس میں معاہدے ہوتے ہیں کہ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد پانچ مہینے بعد یہ کام کرنا ہے تو معاہدے کے لحاظ سے چاند کا ہر مہینے میں نیا نیا آنا یہ فائدہ ہوگا اور دوسرا عبادات کا بھی اس سے فائدہ ہوگا جیسے اب رمضان کے روزوں کا تعلق خالصتاً وہ چاند کے مہینے کے ساتھ ہے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو عید کرو اب یہ بھی اسلامی ایک حکم چاند سے متعلق ہوا دوسرا بڑا حکم والحج اور حج کے دن بھی چاند سے ہی متعلق ہوتے ہیں شوال کا مہینہ چھوٹی عید کا جیسے شروع ہوا حج کے مہینے شروع ہو گئے شوال ذیقادہ اور ذی الحجہ کے چند دن یہ حج کے دن ہیں تو چاند سے ہی متعلق ہیں دو اسلامی اہم عبادتیں چاند سے متعلق ہوئیں اور تیسری عبادت زکوٰۃ کی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی زکوٰۃ نکالنے والوں کو اسلامی مہینہ اپنے لیے معین کرنا چاہیے کیونکہ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے چند دن اس دوسرے عیسوی سال کے مقابلے میں تو چند دن تو ایک سال کے لحاظ سے چھوٹا ہوا تو کچھ زمانہ جب گزرے گا تو اس شخص کے ذمہ ایک سال کی زکوٰۃ ہو جائے گی جو اس نے ادائی نہیں کی جبکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں ہر سال لیکن وہ عیسوی حساب سے سال میں وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے جو بڑا ہوتا ہے تو اسلامی گویا کے تین حکم تو خالصتاً چاند سے متعلق ہو گئے زکوٰۃ کے سال کا حساب کرنا روزوں کا حساب کرنا اور حج کا ایک حکم رہ گیا نماز کا اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور وہ چونکہ اس کے برج اور اس کا جانا اور آنا گھٹنا بڑھنا وہ ہر روز کے ساتھ متعلق ہے تو اس لیے وہ سورج کے ساتھ ہے باقی اہم رکن سب سے پہلا ایمان کا تو اس کا وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں فرمایا یس النا کا آپ سے وہ ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں ہلال سب سے پہلے والے چاند کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب صحیح جوانی پہ آتا ہے تو اس کو بدر کہتے ہیں فرما دیجیے ہی مواقع تو لنا سول حج اس سے لوگوں کو اوقات کا فائدہ ہے حج کا فائدہ ہے روزے کا فائدہ ہے زکوٰۃ کا فائدہ ہے اس سے اوقات معین ہوتے ہیں یہ ایک مسئلہ ختم ہوا اس صحت کریمہ میں دو مسئلے بیان ہوئے تھے دوسرا مسئلہ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب حج عمرے کا احرام باندھتے تھے خواہ مکہ سے ہی باندھا ہے یا مدینہ سے یا کسی شہر سے بھی احرام باندھا حج کا اور گھر سے باہر نکل گئے اب کوئی کام درپیش ہو گیا تو ان دروازوں سے جن سے یہ نکلے ہیں احرام باندھ کر ان دروازوں سے دوبارہ واپس نہیں جاتے تھے پھر گھروں کے پیچھے سے سیڑھیاں لگائی جاتی اور ادھر سے پھر یہ اندر آتے اور اس کو بہت بڑا تقوی اور بہت بڑی عبادت اور معرفت اور مقام سمجھتے تھے کہ ہم احرام باندھ کر جس دروازے سے باہر نکلتے ہیں دوبارہ اگر گھر میں کوئی ضرورت درپیش ہو جائے تو ان دروازوں سے ہم واپس گھر میں نہیں جاتے گھر کے پشتوں سے واپس جاتے ہیں بات یہ ہے کہ کام تو انسان کا پڑ ہی سکتا ہے کہ ایک شخص کوئی تیاری کر کے باہر نکل رہا ہے جیسے مکہ والوں کا بھی کام پڑ سکتا ہے کہ وہ احرام باندھ کے باہر نکلیں اب مکات سے جائیں گے یا حج کا احرام تو مکہ والے مکہ کے اندر سے ہی باندھ سکتے ہیں تو اب کوئی کام درپیش آ گیا تو اپنے لیے یہ مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے کہ دروازوں سے واپس نہیں اندر گھروں میں جا سکتے پیچھے سے واپس اوپر گھروں میں آئیں گے یہی انہوں نے رواج اپنا ایسا پھیلایا کہ مدینہ تک بھی یہ رواج پھیل گیا کہ احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کے بعد کوئی گھر میں کام درپیش ہو گیا تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے پشتوں کی طرف سے آئے پھر وہ سیڑھیاں لگاتے اور اس طرح اور کہتے کیا تھے مطلب یہ جہالت جو ہوتی ہے نا اس کی بھی کوئی انتہا تو نہیں ہے تاریکی جہالت تو پوری جہالت جا... کہتے تھے کہ ان دروازوں سے ہم بعض دفعہ نکلے ہیں غلط نیتوں کے ساتھ چوری کرنے کے لیے ڈاکے ڈالنے کے لیے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے اور برے کام کرنے کے لیے ہم ان دروازوں سے سارا سال نکلتے رہتے ہیں تو لہٰذا اب احرام باندھا ہوا ہے تو یہ گندے دروازے ہیں برے دروازے ہیں ان سے نہیں نکلتے ہیں پھر داخل نہیں ہوتے ہیں اب گھروں کی پشت کی طرف سے تو جس گھر میں تم نے اتنے گناہ کیے پھر اس گھر میں کیوں داخل ہوتے ہو یہ جہالت ہے نا اپنے اپنے سبق ہیں اسی کے مطابق چل رہے ہیں مکہ کے مشرق جو چند بڑے بڑے تھے تو وہ اگر احرام باندھا اور احرام باندھنے کے بعد کوئی کام درپیش ہوا تو وہ دروازوں سے ہی داخل ہو جاتے تھے جب ان کو عوام یہ کہتی اپنے نچلے والے کارکن یہ کہتے کہ تم یہ کیا کرتے ہو ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہے کہ جب احرام باندھ کر کوئی کام درپیش ہو جائے تو دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے تو پشتوں سے آتے ہیں مکانوں کی اور تم انہیں دروازوں سے داخل ہو جاتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ خمس ہم اصل لوگ ہیں ہمارے لیے یہ رعایت ہے اور تمہارے لیے یہ نہیں ہے ہم اصل لوگ ہیں ہم کچھ خوبیوں کے حامل ہیں ہمیں یہ گنجائش ہے تمہارے لیے نہیں اور پھر وہ لوگ مان بھی لیتے ہیں یہ جو جاہل مرید جاہل پیر نا جاہل عوام جاہل لیڈر وہ جیسے ان کو کہہ دے کہ بھائی یہ بات ہے وہ کہیں گے ہاں بس حضرت نے فرما دیا وہ لوگوں سے وجہ سے پوچھو کہ تم کیسے آلے اصل لوگ ہو کہ ایک رواج جو پایا ہوا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ جہالت کا آپ کو جو اعتبار ہے دار و مدار ہے وہ شخص پرستی پر ہے وہ شخص پرستی پر ہے جہالت کا مدار اور اسلام کا مدار اسلام مذہب قرآن و حدیث کی پرستی پر ہے دیکھو نا کسی وقت کوئی عالم کوئی بات گڑبڑ کر دیتا ہے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ حضرت صاحب آپ نے یہ بات غلط کر دی ہے یہ فلاں غلط کر دیا جیسے سیاسی مولوی حضرات سے کوئی غلطی ہوتی ہے سارے لوگ کہتے ہیں ایسی مسجد کے امام سے کوئی بات ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں معلوم ہوا اسلام پرستی ہے شخص پرستی نہیں ہے جہالت میں شخص پرستی ہوتی ہے بس جیسے بیان ہو گیا بس سر تسلیم خام بس اسی طریقے سے ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ واقعہ ایک سنایا ہوگا ممکن ہے کسی بیان میں مصری استاذ عموماً پہلے زمانے میں جامعہ اظہر بڑے بڑے مدارس میں مبوس کرتے تھے اب کسی حد تک اس کا رواج ختم ہو چکا ہے جہاں ہر چیز یہود و نصارہ کے قبضے میں آئی نا تو یہ شکل بھی آئی ہے کہ یہ کیوں پڑھانے جاتے ہیں یہ پھر کیا بات ہے پھر تنخواہ کون دیتا ہے فلاں فلاں جب سارا کچھ ہی ہم نے غیروں کے حوالے چھوڑا ہے نا تو ہمارے مذہب کی باغ ڈور بھی غیروں کے ہاتھوں میں ہے کہ کون استاد پڑھانے جا سکتا ہے کون نہیں جا سکتا کون یہ کر سکتا ہے اس کی داڑھی نہیں تھی بس ایسے تھوڑا تھوڑا جیسے ان کا ایک ڈیزائن سا ہوتا ہے تو ایک طالب علم استاذ کو کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ حضرت صاحب آپ اتنا اچھا بیان کرتے ہو کہ بیت کرنے کو دل چاہتا ہے عربی میں لیکن آپ کی داڑھی نہیں ہے تو آپ کیسے عالم ہو کیسے ڈاکٹر ہو کتنے بڑے فقی ہو تو وہ کہنے لگا وہ مصری عالم بڑا ماہر عالم تھا کہنے لگا کہ جامعہ اظہر کے سب سے بڑے سب سے بڑے عالم اور مفتی کی داڑھی نہیں ہے جامعہ اظہر کی فلاں جامعہ کے بڑے ڈاکٹر کی ڈاڑی نہیں ہے تو میری نہیں ہے تو کیا حرج ہے اس کا مطلب یہ گنجائش ہے اس میں وہ ڈاکٹر وہ لڑکا کہنے لگا کہ حضرت اسلام نام ہے قرآن و حدیث کی پیروی کا نہ کہ جامعہ اظہر کے مدیر کی پیروی کا یقین کرو وہ استاد اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکے کی پیشانی کو چوما کہ تم نے صدیوں وہ گرا جو میرے دل میں لگا ہوا تھا کہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ کھول دیا ہے آج کے بعد میں داڑھی نہیں بڑھاؤں گا اسلام نام ہے قرآن و حدیث کی پیروی کا اسلام نام تشخص کی پیروی کا نہیں ہے اگر کوئی شخص غلط بات لیکن جہالت بدعت رسوم یہ نام ہے شخص پرورش کا کہ جیسے حضرت صاحب نے فرما دیا کہ کوا سفید ہے بس جب پیر مرشد نے فرما دیا کہ سفید ہے تو پھر سفید ہی ہوتا ہے جب پیر صاحب نے یوں کیا کہ پروانے بن جاؤ پتنگ بن جاؤ پتنی وہ شاہدولے کے چوہے بن جاؤ بس یوں بن جاؤ بھائی سوچو تو صحیح قرآن و حدیث نے بات ہمیں کیا کہی ہے پیر کیسے پیر بنتا ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو وہ پیر ہے رہبر ہے عالم ہے مقتدا ہے امام ہے اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف اس کی ترتیب ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جہالت تھی انہوں نے کہا عربوں نے قریش کے وڈیروں نے نانو الخمس ہم تو بڑے لوگ ہیں ہمارے لیے احرام باندھ کر واپس انہی گھروں دروازوں سے آنا جائز ہے تمہارے لیے ان دروازوں سے آنا جائز نہیں تو وہ جاہل جاہل کی پیروی تھی کہا ٹھیک ہے بالکل قرآن مجید نے اس کو رد کیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے احرام باندھ کر انسان کا کوئی کام گھر میں درپیش ہو جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے گھر میں داخل ہو سکتا ہے انہی دروازوں سے داخل ہو سکتا ہے کوئی بیگ رہ گیا کوئی اور چیز رہ گئی کسی کو کوئی بات کہنی ہے احرام کے ٹوٹنے کی یا احرام کے ممنوعات میں سے یہ بات نہیں ہے کہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہو بھلاکن البرمن تقا اصل نیکی کی ہے تقوا تقوے کی تعریف علماء نے جو لکھی کئی دفعہ بتائی ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور گناہ کیا ہوتے ہیں جن کو قرآن نے جن کو حدیث نے حرام کہہ دیا ممنوع کہہ دیا ناجائز کہہ دیا وہ سب گناہ ہیں اب گناہوں کے درجات ہیں جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے کفر کے درجات ہیں نیکیوں کے درجات ہیں ایسے ہی گناہوں کے بھی درجات ہیں تو خواہ چھوٹا گناہ ہو خواہ سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے وہ ہو سب گناہ ہی گناہ ہیں اور اللہ کی درازگی کا سبب بنتے ہیں اسی سے پھر انسان کے لیے فیصلے سزا کے ہو جائیں گے کہ جب وہ گناہ کرتا رہے گا تو فرمایا گھروں میں انہی دروازوں سے داخل ہونا یا نہ داخل ہونا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے اپنے ذمہ جاہل لوگ یہ لگا دیتے ہیں اور پھر فخری طور پر بتاتے ہیں ہم نے چادروں میں ڈالی ڈالی اور پاؤں ننگے ہم راجہ بازار سے چل کر بری سرکار کے اوپر آئے ہم نے وہ ٹرالری میں لکڑیاں ڈالی پھلائی کی وہ اچھی جلتی ہیں پشاور سے مردان سے ہم ننگے پاؤں چلتے آئے پیدل بری سرکار کے اوپر آئے تم نے خاک کیا اور دنیا میں تم نے اپنے اوپر ذلت لی تھکاوٹ لی زوف لیا بیماری لی عذاب لیا گناہ لیا کوئی شری کام تو نہیں کیا کہ ننگے پاؤں چل کر بازاروں پر ڈالیاں چڑھاتے رہے اور چادریں چڑھاتے رہے تو قرآن نے کہا گھروں میں داخل ہو جاؤ احرام کے بعد یہ کوئی نیکی نہیں کہ ان دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتے نیکی یہ ہے گناہوں سے بچنا ہے یہ اصل بات ہے بات الویو من میں کوئی کام پڑ جائے تو ان دروازوں سے داخل ہو سکتے ہو سنو وقت اللہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ممنوعات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے ಅನ್ನೋ ಗಿರಣಿ ಒಲಿ